صلی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم سچی بات سکھاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم انز اے آسانی دے اپنا جلوہ دکھا کر نز روح میں آسانی دے نز روح میں آسانی دے کل یاد دلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور مرکز میں بندوں کو کر مرکز میں بندوں کو کر مرکز میں بندوں کو کر سلاتے یہ ہے اللہ علیہ وسلم اور اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے اللہ گئے وسلم اپنی بنی ہم آپ بگاڑے اپنی بنی آپ بگاڑے کون بنائے ارے بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کون بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ وسلم ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسلم سلم کی سے سلم سلم کی دھار سے سے پار چلاتے ہے علیہ وسلم اور ماں جب کو نفسی نفسی کا ماں جب اکلو ایک چھوڑے ماں جب اکلو کو چھوڑے آ کر بلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو آ میرے آ جب وہ وہاں فرمائیں گے آ آ, کہہ کر بلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور قصر دنا تک کس کی رسائی ارے جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں آیا سدرا کا مقام بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم رک گئے روح لمی بولے سر پر گئے گی آگے اب جائیں گے ہم قصرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں پوچھتے کیا ہو اے فلسفیوں پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ یوں ارے کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا یوں قصر دنا کے راز میں اپنے تو گم ہیں جیسی ہیں روح سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کیوں وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل مگر ہوئے تھے نئے کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک پلک پلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے وہاں پلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی کی دھومے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے اور یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹی وہ رات کیا جب مگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے بھپن میں کعبہ نکھر کے سب را کے نکھرا حجر کے سدتے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے نظر میں دولا کے پیار جلوے حیا سے محراب سر جھکائے سیاہ پر کے منہ پر چل تجلی ذات بہت سے تھے خوشی کے بادل مٹ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نبائے نات کا سما تھا حرم تو خود وجد آ رہے تھے یہ جھوما میزا بے زر کا جھومر کے آ رہا کان پر ڈھلک کر بہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے مجھے بھی وہ سما دکھا دو دل بے چین ہوا جاتا ہے خدا ہی دے

اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سو سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن تپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلووں کا ان کے دھوور بنا وہ جنت کا رنگ روغن اور جنہوں نے دولہ کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کومر وہ ان کے رہ گزر کی ارے اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے چلا وہ سرے چما خرام نہ رک سکا سدرا سے بھی داما پلک جھپکتی رہی وہ کب کے نو سے گزر چکے تھے جھلک سی سیوں پہ آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی سواری دونا کی دور پہنچی برا تمہیں ہوش ہی گئے تھے تھکے تھے روح لمی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی بس نگاہ حسرت کے بلبلے تھے سما تھا کہ پائے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت چلیے حضرت چلیے حضرت یہی سما تھا کہ پائے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر تمہاری خاطر کشادہ ہے کیا جو کلیم پر بند راستے تھے جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے اللہ اللہ سمد تجھی کو زیباغ بے نیازی کہیں تو وہ جوش سنترانی کہیں پر وصال کے تھے دنا تک کس کی رسائی بولو جاتے یہ ہیں آتے یہ ہے جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آتے ہاں ہاں پچاس کی پچاس پچاس تھی ایک دن میں جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں یہ آنا جانا بھی ہمارے لیے کہ پچاس کی پانچ ہو گئی قصرے دنا تک کس کی رسائی قصرے دنا تک کس کی رسائی بول جاتے یہ گئے آتے یہ گئے جاتے یہ گئے آتے یہ گئے وہ کہہ تو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے ارے مجھتا رضا کا سناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ اللہ علیہ